تمہید بسم اللہ الرحمن الرحیم جنوبی افریقہ کے ناول نگار آلو شرینر اٹھارہ سو پچپن سے انیس سو بیس کی ایک کتاب ہے ایک افریقی فارم کی کہانی اس میں ایک اجنبی مسافر ایک کسان لڑکے کو ایک شکاری کا قصہ بیان کرتا ہے اس شکاری کو سچائی کی خوبصورت سفید چڑیا کی تلاش تھی جس کی ایک جھلک اس نے ایک جھیل کے کنارے دیکھی تھی اس نے خوش اعتقادی کے پھندے اور تصورات کے پنجرے میں چڑیا کو پکڑنا چاہا مگر اسے معلوم ہوا کہ سچائی کو سچائی ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اس نے توہمات کی وادی کو چھوڑ دیا اور سچائی کے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا وہ چڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک اونچی کھڑی ہوئی چٹان کے سامنے پہنچ گیا اس نے اس چٹان کو کاٹ کاٹ کر سیڑھیاں بنانی شروع کی سال ہا سال تک وہ سیڑھیاں بناتا رہا اور اوپر چڑھتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہوتے ہوتے وہ اس کی چوٹی پر پہنچ گیا مگر اب اسے معلوم ہوا کہ اس کے آگے ایک اور چٹان ہے جو اس سے بھی زیادہ اور اونچی ہے مگر اب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے تاہم مرتے وقت اوپر سے ایک سفید پر آ کر اس کے پاس گرا اب اسے یقین ہو گیا کہ مطلوب چڑیا اس اگلی چٹان پر ہے اگرچہ وہ خود سچائی کی چڑیا تک نہیں پہنچ پاتا مگر وہ اس اطمینان کے ساتھ جان دے دیتا ہے کہ میرے بعد آنے والے کو پچھلی سیڑھیاں نہیں بنانی پڑیں گی وہ پر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور یہ کہتے ہوئے مر جاتا ہے the will claim and by my stair جہاں آج میں بوڑھا اور کمزور ہو کر گر پڑا ہوں دوسرے لوگ یہاں سے کھڑے ہوں گے نوجوان اور تازہ دم جو سیڑھیاں میں نے کاٹی ہیں وہ اس سے چڑھیں گے وہ کبھی نہ جانیں گے سیڑھیاں بنانے والے کا نام کیا تھا مگر وہ ان سیڑھیوں پر چڑھتے رہیں گے اور بلاخر سچائی تک پہنچ جائیں گے یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے غالباً اس سے زیادہ موضوع تمثیل اور کوئی نہیں ہو سکتی جو اوپر کے اقتباس میں نظر آتی ہے زیر نظر کتاب کے مولف کی پیدائش کی تخمینی تاریخ اکم جنوری انیس سو پچیس عیسوی ہے میرے والد فرید الدین خان مرحوم کا تیس دسمبر انیس سو انتیس عیسوی کو اس وقت انتقال ہو گیا جب کہ میری عمر صرف پانچ سال تھی اس کے بعد میری پرورش اعظم اعظم گڑھ کے ایک روایتی مذہبی ماحول میں ہوئی میرے حالات کا تقاضا تھا کہ میں ہر چیز کو تجسس کی نگاہ سے دیکھوں سن شعور کو پہنچنے کے بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ دین جو دور قدیم میں ایک ہزار سال تک انسانی افکار پر حکمراں تھا دور جدید میں ہر لحاظ سے مغلوب ہو گیا تو میرے اندر یہ جذبہ ابھرا کہ میں اس مسئلے کی تحقیق کروں میں نے باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا مجھ کو بہت سے لوگ یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں مگر حقیقت ہے کہ میری باقاعدہ تعلیم تمام تر صرف عربی مدرسے میں ہوئی ہے عربی مدرسے سے فراغت کے بعد میں نے بطور خود انگریزی سیکھی بعد کے دور میں انگریزی کتابوں کا مسلسل مطالعہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے طرز تحریر پر جدید اسلوب غالب آ گیا اس سے لوگوں کو شبہ ہونے لگا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی تعلیمی اصطلاح میں میں تمام تر ایک مولوی ہوں میرے اس تعلیمی اور فکری پس منظر نے اسلام کا کم از کم روایتی علم مجھے دے دیا تھا مگر ظاہر ہے کہ دور جدید کی نسبت سے اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ ناکافی تھا چنانچہ انیس سو اڑتالیس عیسوی میں میں نے ایک نیا فیصلہ کیا ایک طرف میں نے جدید افکار کو براہ راست ماخذ سے جاننے کی کوشش کی دوسری طرف اسلام کو اثر نو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث اور اس سے متعلق علوم کو پڑھنا شروع کیا میری زندگی کے ابتدائی پچیس سال اگر درسی تعلیم میں گزرے تھے تو اگلے پچیس سال اس تحقیقی مطالعے میں صرف ہو گئے آج جب کہ میری عمر پچاس سال ہو چکی ہے میں اس کتاب کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو گویا میری طویل تلاش کا جواب ہے میں شاید نظریاتی چٹان کی سیڑھیاں کاٹ چکا تھا کہ میرے سامنے دوسرا پہاڑ آ کر کھڑا ہو گیا اب ضرورت تھی کہ دریافت کردہ حقائق کی روشنی میں اسلام کی مہم کو عملی طور پر چلایا جائے مگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری طاقت ختم ہو گئی ماضی کی شدید جد و جہد نے مجھے از وقت بوڑھا بنا دیا نظریاتی سیڑھیاں کاٹنے میں میں نے اپنی عمر تمام کر دی اب عملی سیڑھیاں کس طرح کاٹوں تاہم میرے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ میں نے سچائی کو کم از کم فکری طور پر دریافت کر لیا ہے اب شاید میں یہ کہتے ہوئے مر سکتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے کو پچھلی سیڑھیاں نہیں بنانی پڑے گی وحید الدین ستمبر انیس سو پچہتر